اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے